انکھے اسے احاطہ ناؤ کرتی اور سب انکھے اس کے احاطہ میں ہیں اور وہی ہے پورا باطن پورا خبردار